مسئلہ مسائل حل پتہ کی مجلس کا نظر میرا مسئلہ اصلی اصلی حل کے اندر آغاز اصلاح محمد اللہ وسلم کریم آنے والے آلات کی ایک بنیاد مادی ہے اور ایک روحانی ہے جو آلات زمین پر ظاہر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ظہور کرتا ہے مادی اس بار کے راستے سے ہاں جی؟ ظہور ان کا تو مادی بار کے راستے سے ہی ہوتا ہے کیونکہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کا تابع بنایا ہے جو کام بھی ہوگا اس کا سبب ظاہری سبب مادی ہوگا ہاں جی؟ لیکن اس کا جو وجود ہوتا ہے وجود میں آتی ہے وہ تو آتی ہے سبب روحانی سے ہی آتی ہے اللہ کے عمر سے آتی ہے چیز وجود آتی ہے اللہ تعالیٰ کے امر سے آتی ہے اور اس کی بنیاد بنتے ہیں انسان اس کے اسباب روحانی اس کی بنیاد بنتے ہیں اسباب روحانی جو ہے یہ انسان کے اعمال ہیں اس کے عقائد اس کی عبادات اس کے معاملات اس کے اخلاق اس کی معاشرت یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہ بنیاد بنتی ہیں تو اصلی اسباب جو ہیں وہ اسباب حقیقی جو ہیں وہ تو اسباب روحانی ہیں اور ظہور ان کا جو ہے تو ہوتا ہے اسباب مادی اسباب ظاہری ہے تو اس لیے ہم یہ علیہ مسئلہ کی محنت تو انسان کے درست کرنے پر لگتی ہے اور دنیا والوں کی محنت جو ہے تو باغ کو کرنے پر لگتی ہے یہ فرق ہوتا ہے دو نقطے میں فرق ہوتا ہے اتنی لمبی چھوڑی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہیں کہ انسان بن جائے تو چیزیں بن ہی جائیں گی اور دنیا والا کہتا ہے کہ وسائل آ جائیں وسائل بن جائیں دنیا دنیا والے جو ہے وہ وسائل کے لیے وسائل کے اصول کے لیے اصولوں کو قربان کر دیتے ہیں ایسے لوگ پرستی اصول سلپرستی ہیں یعنی بڑا اصول پرست ہے اس میں یہ ہے کہ وہ مادی اشیاء کو کے ملنے کے لیے روحانی اصولوں کو روحانی چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں کہ مادی چیز ملنی چاہیے کیونکہ ان کا سر یہ ہے کام اس سے بنتا بگڑتا ہے مسائل کالج کے ساتھ لگا ہوا ہے لہذا اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ ہاتھ میں آ جائے باقی اس کے لیے عمل ضائع ہوا اخلاق کے معیار سے گر کر بات کی عقائد خراب ہوئے معاملات میں درستگی نہیں ہوئی اس کا ان کو کچھ غم بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے تو جو مسئلے کی بنیادی مادی اشیاء ہیں یعنی ان کے دلوں میں مادی اشیاء کا رابطہ یہ الوحیت کا ہوتا ہے ورنہ تو امریکی ڈالر پر بھی لکھا ہوا ہے ان گارڈ بھی ٹرسٹ دیکھو ہاں جی؟ ان گارڈ بھی ٹرسٹ لیکن یہ میں سلوگن ہے نہ راستے ہاں جی؟ اشتراکیت کے اشتراکی نظام کے خلاف اس بات کو وہ بطور نعرہ کے استعمال کر رہے تھے بطور سلوگن کے استعمال کر رہے تھے بطور یقین کے نہیں کر رہے تھے ہاں جی؟ تو وہ خدا کو نہیں مانتے ہیں تو اس کی اشتراکیت کے نظام کا جو نعرہ جس نعرہ سے وہ رد کر رہے تھے وہ ان بھی ٹرسٹ تھا کیا کرنا پڑے گا ہم یقین اعتماد رکھتے ہیں وہ اعتماد بطور ایک ان کے اشتراکیت کے طور کے نعرے کے اس سے زیادہ نہیں تھا ورنہ ظلم کی یہ تھا کہ کام جو بنتا ہے وہ تو مادی اشیاء سے بنتا ہے کام تو روپئے پیسے سے بنتا ہے کام تو عہدہ کرسی سے بنتا ہے کام تو ڈگری سے بنتا ہے کام تو زمینوں جائیدادوں سے بنتا ہے بڑی اسواریوں سے اونچے مکانات یہ ساری زمین کر قرآن باغ نے گنا سے حب شاوات بنینا ولقناطی مقندر مقدر مقدرت مقدرت والخیل المصومت والانعام والحارث کا مطالع حیات نہیں کشید رکھی گئی انسانوں کے لیے آراستہ کی گئی انسانوں کے لیے محبت ہے محبت ہے محبت شہابات ہے محبت شہابات کی مزین کی گئی انسانوں کے لیے شہابات کیا ہے میں نے اور اپنے اور بنی بیٹھے اور کناط فضا کے سونے چاندی کے خزانے والخیل کے نمبر لگے ہوئے گھوڑے جس آج کل سبز پٹی والی گاڑی ہوتی ہے سرکاری لوگوں کا ارمان ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہے تو زمانے میں گھوڑوں کے پٹ پر نمبر لگایا جاتا جو شاہی گھوڑے ہوتے تھے اس پر نمبر لگا ہوتا تو سب بیٹھ کے آدمی بڑا فخر محسوس ماحول مسوم ہوتا تو یہ نشان لگے ہوئے گھوڑے والا نام مویشی مویشی پالنے والوں سے پوچھے کتنے چار کا ہوتا ہے میری گائے ایسے میری بھینس ایسے میری بکری ایسی ہر اور کھیتی باڑی ہے تو اس کے زمن میں ساری چیزیں جو جی جواد کی اور یہ لذات کی چیزیں ہیں اور مادی مسائل برابر سارے وہ گرے یعنی یہ جو نوجوان ہیں ساری رات کمپیوٹر پر بیٹھتے ہیں میں گیا پنڈی گیا وہاں پر ایک سلسلے کے ساتھ ایک آدمی کا تعلق تھا تو اس کا کاروبار ہی کمپیوٹری ادارے کا اس کی مطلب وہ تھی ذریعہ معاشی کمپیوٹر کا ادارہ تھا اس کا اپنا پرائیویٹ ادارہ آدمی غیر شادی شدہ نو عمر آدمی میرے کمر میں تھا وہ علاج کرا رہا ہے صاحبان سے علاج کارگر نہیں ہو رہا اس نے کہا جی آپ میرے کمپیوٹر کے کمرے میں ذرا نا دیکھیں اس کو ہاں جی۔ تمہاری طرح پڑھ انوس آدمی کو لوگ جو کہ سیر کراتے ہیں تمہارے لیے تو عجیب ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں کیا اس نے جو کرسی پر کرسی میں نے دیکھی اس کے کمپیوٹر کو دیکھا اس اتنے گھنٹے بیٹھنا میں کہا وہ آپ کے در کی تو تشخیص ہو گئی تھی جی۔ آپ کے کمر کے در کی میں نے تشخیص کر لی وہ ایکس رے کر کے اور کیا کہتے ہیں M R I M R I کر کے اور یہ کر کے اور آپ کی تشخیص نہیں کر سکے ڈاکٹر صاحب جی کہ آپ کے کمر کا درد تو یہ اس کرسی پر بیٹھنا ہے اتنے گھنٹے جو بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اس سے آپ نے کمر کا درد اپنے لے کمایا ہوا ہے ساری رات بیٹھتے ہیں اور یعنی ہر ایک گناہ کی نصرت ہوتی ہے نا بدکاری کی نوسط ہو گئی جی چوری کی نوسط ہو گئی جھوٹ بولنے کی نوسط ہو گئی قتل اگست کی ہو گئی گناہ ہے بلا وجہ وقت کو ضائع کرنے کا کبیرہ گناہ جو ہے اس پر کوئی سنا چلتا بلا وقت بلا وجہ وقت کو ضائع کرنے کا گناہ گنا صاحبان آیا تو میرے تحقیق کرو کتاب میں سوالہ بھی نکل جائے کہ وقت کو بلا وجہ ضائع کرنا یہی بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے اس کی خاص اس کی بھی ایک خاص نوشت ہے روحانی ماہرین جو ہیں وہ آدمی کو آج آدمی پر نگاہ ڈالتے تھے جیسے ایسے پکڑا بتا دیں کہ یہ یہ جو آیا ہوا ہے اس میں ذکر میں رکھا ہے اگر شیخ مولانا لکریہ صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ کا واقعہ نماز میں لکھا ہے آج وضو کا جب آدمی کرتا تھا تو وضو کے پانی کے گرنے سے اس میں دھلنے والے گناہ کا اندازہ لگا لیتے ایک آدمی ان کی بسر کے وضو خانے میں وضو کر رہا تھا وضو کر کے اٹھا تو پھر آپ نے قریب بلا کر سے کہا کہ آپ جو ہے تو والدین کی نافرمانی چھوڑو وضو کر کے اٹھا تو انہوں نے کہا کہ آپ بدکاری چھوڑو اتنی مہارت غیر مقلزین حضرات اور پنجیز حضرات کھا کرتے ہیں اب اکرام تو نہ کار دو دے تک کار دو ہاں؟ اللہ کی شان کی ایک ایسی عجیب بات ہوتی ہے مطالعہ بھی لوگوں کا بہت کمزور ہوتا ہے بہت سنی سنائی باتیں ہے کہ سے بیٹھتے ہیں بیچاروں کا یعنی چودہ سو سال دنیا انسان میں گزرے ہیں ساتویں صدی ہجری میں اتنی کتابیں تھیں کہ جس وقت تاریوں نے بغداد کے کتب خانے کو دریا دجلہ میں ڈالا ہے تو اس وہ دریا دجلہ میں پل بن کر کھڑا ہو گیا تھا اس پر سے آدمی گزر سکتا تھا اتنی کتاب میں تو آج کے وقت میں تو حضرت ارے تو عثمان رضی اللہ کا واقعہ ہے وہ میرے پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے اتنے میں ایک نوجوان آیا مسئلے میں داخل ہوا تو انہوں نے اپنے جمعے کی تقریر کے دوران میں کہا کہ ماں بال الناس یزون اور یادن مساج ادنا تو دیکھو لوگوں کو کیا ہوا ہے بدکاری کرتے ہیں اور ہماری مسجدوں کو پھیلاتے ہیں وہ نوجوان جو تھا وہ آتے ہوئے اس سے پیر محرم کو اس نے دیکھ لیا تھا کیا اس کی نظر سے دیکھے ہوا تھا اس کی میں اثر تھا انہوں نے ممبر سے اس کو کر لیا ایسے عام طور پر لگے صاحب اکرام کی کرامات نہیں اب بزرگوں کے کرامات انہوں نے تذکرہ کیے ہوئے کرامات صحابہ پر بھی ایک کتاب ہے پوری ہاں جی بھائی کرامات عثمان رضی اللہ ایک تو یہ کرامت میں نے آپ کو سنائی اور کرامت ان کی لکھی ہوئی ہے کہ کسی جنگل کے سہرا کے علاقے میں پھر رہے تھے تو ایک عورت سے تھی اس کو پتا چلا کہ یہ امیر المومنین ہے تو اس عورت نے آ کر کہا کہ امیر المومنین مجھ سے بدکاری ہوئی ہے مجھے سنسار کرو انہوں نے غلام سے کہا کہ سورت کو گرفتار کر لو اور اس کو ساتھ لے کر آؤ ساتھ لے کر آ کے اس کو گھر پر گھر پر لا کر اپنی عورتوں کے حوالے کر دیں اس کو کھلائے پلائے آرام کرائیں اور اپنے پاس رکھیں عورتوں نے اس کو کھلایا پلایا آرام کرایا اور کچھ دن جب گزرے تو اس کے اوشواس بحال ہوئے جگہ پر آئی انہوں نے بلایا کہا کہ وہ جو میں تو نے ایک بات کہی تھی اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے وہ کہا نہیں نہیں وہ تو میں نے بات ٹھیک نہیں کہی تھی انہوں نے اس کے لیے آٹا غلہ پیسے وغیرہ ساری چیزیں سامان خرید کر ایک گدے پر لاد کر گدا بھی اس کا ہو گیا ہاں؟ اور آدمی کے والے کیا کہ جہاں سے اس کو اٹھا کر لائے تھے وہیں پر اس کیا اس کو چھوڑ کر آ جاؤ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عورت جو تھی یہ فاقوں میں مبتلا تھی اور فاقوں کی اذیت سے وہ اس بات کے کہنے کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ میں مجھے خودکشی تو کر نہیں سکتی ہوں سنسار ہو جاؤں کہ بس میری جان گئی اس لیے وہ جو کہہ رہی تھی وہ اس کی شدت فاقہ کی جس کے اثرات تھے تو میں اس کو لے کر آیا اس کے فاقے کا حل ہوا آرام رہا تو اس اوش و باپ کے حال ہوئے ذہن کا ٹھکانے ہوا اور اس کے بعد فوراً جو ہے اپنی بات سے وہ پیچھے ہٹ گئی یہ سنسار کرایا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ جو گواہی دے رہا جس آدمی دی پتھروں سے کرایا کیوں مار پتھر اس وقت اگر اس سے کوئی گواہی نفاق ہو گیا ہو تو اس وقت شاید یہ واپس گئے ہاں، آج کوئی اہل حضرات ہے نہیں ہے طارق صاحب تو پرنسپل ہے ماشاء اللہ قرآن وزیث کتابوں کے ساتھ تو کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے ہاں؟ یہ سنسار ہو رہا ہو اگر بھاگ جائے تو اس کے پیچھے بدلے جائیں مسئلہ ایسا ہے کہ نہیں کوئی کتابیں ہیں آپ کے پاس کہ نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے گرد اس پر ہے کہ نہیں ہے کبھی دیکھ لیتے ہیں اس پر دیکھو نا کہ بھاگ جائے سنسار ہونے والا تو اس کے پیچھے بندے جائیں ڈھونڈنے کے لیے اس کو نکال کر لائیں اس کو دوبارہ کریں کے ہوا جن لوگوں یہ جو زندہ بیداری کی حالت میں زیارتیں ہیں نا بیداری کی حالت میں زیارتوں میں ایک حضرت عثمان ضلع کا واقعہ بھی ہے بیداری میں زیارت میں حضور زیارت بیداری میں بہت سارے واقعات ہیں ہمارے پاس پوری کتاب ہے اس پر یہ المجید ایڈوکیٹ کی کتاب ہے اس واقعات لکھے ہیں عثمان اللہ سے شروع کر کے آج کے دور تک اس نے لکھے ہیں ایک واقعہ تجیب لکھا ہوا اس نے پاکستان بننے کے بارے میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ قائد اعظم نے کسی وقت یہ بات کہی ہوئی ہے اس نے لکھا ہوا کتاب میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے علامہ اقبال اور لیاقت علی خان پاکستان کو لائے لائے ہندوستان کو کہ ٹھیک ہے دونوں نے کوشش کی ہے پہلے یہاں لانے کی کوشش کی ہے لیکن میرے آنے کے ساتھ ایک واقعہ کا تعلق ہے میں برطانیہ میں تھا اور وہاں میں نے رات کو رات کو آواز سنی ہے آواز سنی کہ جب آواز سنی تو میں نے میں نے پوچھا کہ آپ کون بول رہے ہیں تو آواز انگریزی میں تھی تو مجھے بتایا گیا کہ I am your prophet Muhammad صلی اللہ علیہ پیکنگ میں تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہوں تو کہتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ مجھے حکم فرمائے کہ مجھے یہ الفاظ فرمائے کہ I ordain you I ordain you to proceed to India and to fight for Pakistan for فارفی نمبر کیا زیر آیا کہ نہیں آیا ازیر ہے نہیں اور کوئی انگریزی انگریزی انگریزی پڑھا ہوا ہے کوئی بھی ہاں جی آپ ایم آرڈن کا کیا مطلب ہوتا ہے جی ڈیوائن آرڈر حکومتی آرڈر نہیں ہے جی۔ یہ ڈیوائن آرڈر جو ہوتا ہے ہاں جی تو ڈیوائن آرڈر کو کہتے ہیں ڈیوائن آرڈر کا بھی کرا ہم ان پڑھ لوگ ہیں نا ڈیوائن آرڈر کا کیا مانا ہوتا ہے عالم بالا سے حضرت القدس سے جو حکم ہوتا ہے ہاں جی الحامی حکم روحانی اور الحامی حکم کیا یو اس کو کہتے ہیں اس لیے جس وقت جی کو مقرر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں فلانی فلانی جگہ ہیں اس کو بھی آرڈین کرتے ہیں کہتے میں اس پر آیا ہوں روحانی سے دار لوگوں کے زندار تو ہو ہو یا اللہ کرمتوں والے کشپ والے تو الگ لوگ ہوتے ہیں علامہ اقبال نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنا اس کا اس کی ایک ملک رائے مستروی پس عبائد کر مستردی پس عبادت کر فارسی میں ہے اس میں کہ کیا کرنا چاہیے تو اس میں خطاب امر مسلمان کو اور خاص طور سے ملت انڈیا کو ہندوستان کے جو مسلمان تھے یہ پانچ سو اشعار کی کتاب ہے کہتے میں بیٹھا ہوا تھا آدھی رات کے قریب ایسے آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس نے پانچ سو افراد کی ایک فوج تیار کر کہتے آدمی کیا کرے پھر نکل گیا جگہ سے میری تو نکل گیا میں اس کے پیچھے گیا بس فراغ دن کہتے میں آیا میں سوچا یار میں پانچ آدمی کیا فوج تیار کروں گا ہاں؟ کیسے تیار کروں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے میں میرے کل پر واردات شروع ہوگی اور یہ پانچ سو ہاتھ تھے میں نے بولے ہاں۔ بات کیا کر رہے تھے دو بیان کر لیا جی۔ ان کا جو ان کا واقعہ جو زیارت کا ہے زیارت کا بیٹا جی وہ بات سچ میں آئے وہ سنایا واقعہ نہیں جی۔ کیا سنایا نہیں واقعہ یہ واقعہ ان کا شہادت کے دن کا ہے جس دن شہید کیا جا رہا تھا اس دن کا ہے اور اللہ والوں کو اپنے آلات کے بارے میں کچھ القاع ہو جاتے ہیں اور طلعت دلّت کا واقعہ بھی ہے کہ ان کو یہ اس کو بیان کر سکتی ہیں ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے لشکر کا معائنہ کر رہے تھے ایک ایک آدمی کو آپ کون ہیں آپ کون ہیں ایک آدمی آیا اسے کہا کہ آپ کا کیا نام ہے اس نام بتایا انہیں آپ نے غلط نام بتا رہا ہے اس کا نام عبد ہے لیکن ملزم ہے اور میرا کہاں سکتا لوگوں نے کہا میرے لوگوں نے گرفتار انہوں نے کہا گرفتاری تو جب تک کہ وجہ وجود میں نہ آئی ہو وہ والے پولیس والے والے عدالت لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کاج میں نہ آیا ہوا ہو ایکشن نہیں ہو سکتا جس ایڈیا کو رپورٹ دی ہوئی والوں نے آدمی کے بارے میں تو اس پر اس کو اریسٹ نہیں کیا جاتا براہ راست میں ہاں؟ اریسٹ کر کے پیش نہیں کیا اس کو زیر مشاہدہ رکھا جاتا ہے انڈر آبزرویشن اس کے بعد اس کو انہوں نے کہا بندے وجہ وجود میں نہیں آئی تو آپ کیسے گرفتار کر سکتے ہیں یہ محرت انگیز جو ہے تو ایک فیصلہ لکھ رہے تھے دیوار کے نیچے بیٹھے فیصلہ لکھ رہے ہیں دیوار چڑی ہوئی ہے گرنے والی ہے آدمی کہتا ہے مدد نہیں دیوار گر رہی ہے گر رہی ہے گر رہی وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں فیصلہ لکھ رہے ہیں انہوں نے مکمل کر کے لکھ کر دستخط کر کے اٹھے ادھر ادھر ہوئے اور دیوار گر گئی آدمی کو بڑی حیرت کیا میں اتنا کہہ رہا ہوں دیوار گر رہی تھی اور یہ اٹھتے نہیں تھے اور دیوار پھر گری اٹھنے کے بعد گری ان کا کہا برخودار میری موت اس سے نہیں دیوار گرنے سے میری موت نہیں میرے بارے میں فرمایا ہوا ہے آدمی تلوار مارے گا جس سے گاڑی زمین ہوگی اور سے سے میری یہ خارجی تھا جو درمان میں ملزم تھا یہ خارجی لوگ جو تھے تو یہ یعنی خدرائے قرآن کیے وہ تھے قاری تھے قاری اس زمانے میں عالم کو تفصیل جاننے والے کو ساری بات کو کاری کہا بارہ ہزار خارجی تھے اور یہ پڑھے لکھے ہوئے لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں اسلائی نظام سے گزر کر قابلین لوگ تو نہیں تھے شیخ قرآن تھے وہ قرآن اور اس میں اس کا یہی حال ہوا ہے جس طرح اس کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس نے کہا میری زبان نہ کاٹو تاکہ آخر تک میں ذکر میں مصروف رہ سکوں اور آخر تک اس کو ندامت وہ نہیں ہوئی کہ میں کام کیوں قرآن میں جپڑی تھی دے ہمارے پنجیر والوں نے سلیم اللہ خان صاحب کے بارے میں لکھا ہے نا کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں بوڑھے اگر آزاد نمر کو پہنچ جاتے ہیں تو بچے تو سلف بن جاتے ہیں تو اس نے صبح کے وقت ہے تو آج ہاں، رات کو آزادی جا رہے ہیں مچھر سے نکل کر اور بکرے آگے آگے جنہوں نے راستہ روک دیا اور چون چون کر رہی ہیں اور راستہ نہیں دے رہی ہیں ساتھ جو ساتھی تھا اس نے ان کو ہٹانا چاہا تو نے کہا ان کو نہ ہٹاؤ نے کہا کیوں مہین انہوں نے کہا یہ لوہا کر رہی ہے یہ بکرے نہیں یعنی اس وقت اللہ کا بندہ اٹھتا ہے تو اس علاقے کے پتھر پہاڑ دیوار رکھتے اس پر روتے ہیں جو بداخل ہو رہی اس کا آنا بند ہو جاتا انہوں نے کہا آپ انہیں چھوڑیں یہ نوحا کر رہی پھر واٹنگ نے راستہ کیا اس کے بعد گزریا پھر صبح کی نماز کے لیے آتے تھے صبح کی نماز کو آتے ہوئے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے آواز دیتے ہوئے آتے تھے صبح صبح کی نماز کے لیے صبح کی نماز کے لیے تو رحمان بل ملزم جو ہے تھے اندھیرے میں تلوار لے کر کھڑا ہوا تھا اور جس وقت کے اس نے آپ گزرے وہاں تلوار ماری اور پکڑا گیا پکڑ گیا جب وہ آواز بحال ہوئے تم نے کہا کہ مجھے اللہ نے صحت دے پھر میں خود فیصلہ کروں گا اور میری صحت نہ ہو سکی تو پھر جیسا شریعت کا فیصلہ ہے اسی کے مطابق کرنا زیادہ کوئی ظلم یا زیادہ اس کے بارے میں اس کو تکلیف دینا ہے پیر کاٹنا ہے مسئلہ کرنا یہ نہ ہو جتنی ایسا اقتصاد کا حکم سیریت میں دیا گیا اتنا ہی ہو جس بات میں جو اس بات کی میں بے کا فیصلہ نہ کریں یہ تین آدمیوں نے حملہ کیا تین خارجیوں نے حملہ کیا نا کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا اسلام کا مسئلہ یہ تین آدمی ہے یہ قرآن پر نہیں چل رہے ہیں اس میں ابھی بلا جو ہے دے رہا تھا نا تو اس نے اس واقعے کو بہت اس میں اجاگر کیا کہ جن لوگ تھے اور یہ کام کر رہے تھے اور کو شہید کر کے پشمان آخر تک بھی نہیں ہوئے وہ آخر تک سمجھتے تھے کہ ہم دن کام کر رہے ہیں لیکن دنیا کام کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں خیر یہ کیا بات ہے ہاں تین آدمی پر حملہ کیا تھا حضرت عمر بناس آصف اللہ عنہ پر امیر بابی رضی اللہ عنہ پر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر امر بنا امیر بابی رضی اللہ عنہ سے نکلے نہیں باہر حملے سے مکمل بچ گئے اور بچ گئے کہ نا حملہ ہوا ہے جی، بچ گئے امر بناس رض پر حملہ ہوا ان پر حملہ ہوا زخمی ہوئے لیکن اس ان کی قتل نہیں ہو سکے زخمی ہوئے ہیں زہریلا ہتھیار تھا تو اس کا جو انہوں نے کیا ہے علاج ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا اور اطلی رضی اللہ کا شہادت کا وقت پا گیا تھا چھٹی وقت آ گیا تو خوش ہوتے ہیں ان کا وقت پورا ہو گیا تھا پورا اور یہ عثمان رضی اللہ کا جو ہے تو ان کا وہ جو کا دن ہے اس دن صبح سے نہا دھو کر پاجامہ پہن کر عام پر معمول ساری عمر ننگی باندھنے کا اور حضور صلی اللہ کے دور میں ہندوستان سے پاجامہ جب پہنچا ہے تو آپ نے اس کو بہت پسند فرمایا ہے اور خریدا ہے اپنے لیے اکثر روایات میں ہے کہ خریدا تو ہے پہننے کی نوبت نہیں آئی لیکن ایسی روایت کی کوئی ہے صحیح جس میں پہننے کا سلسلہ دیا ہے زیادہ سنت ہے ہے اس طرح جو تو سلوار اور پاجامہ بھی سنت ہندوستانیوں کا پاجامہ نہیں اس میں کہ آدمی سیچے میں جائے تو سارے اوزار نظر آتے ہیں پردے والا پاجامہ سیا والا ہوا اس میں ایک تو ہمارے گاؤں میں جماعت آئی ہوئی تھی اس میں کراچی کے لوگ آئے ہوئے تھے پاجامے ان کے اس طرح کہتے ہیں تو ایک آدمی نے نماز میں پڑھا تھا ایک بڑی عمر کے آدمی نے دیکھا تو اس نے خوب اس کو بےزت کیا تبلیغوں نے تلاغ لی دی ہے پرتوک ٹیگور خود بڑی یہ پاجامہ ہے پرتوک ٹیگور آئی پکاری تو گاؤں کے لوگ تو بعض میں بازی کیا کرتے ہیں ہر چیز کا پورا بازی نام لیا کرتے ہیں جب پھول کسی درتی خود دبایا تو جو بات پر نے کہا کہ اسی علاقے کے لیے تب نکلے ہوئے آئی اس کو کوئی تلاشی بیچتی ہے تو وہ اصلاح کر سکتا تھا بڑے بڑے کارخانہ دار ہوتے کراچی میں خان صاحب ہوتے کراچی میں سیٹ سیٹ کی اصلاح کون کر سکتا تھا کراچی میں یہ تو اس طرح کی اصلاح ہے گاؤں والے ملک صاحب نے اس کی اصلاح کی خوب سنائی سنت ہے پورا سنت کا سواد ہے صبح سے آسمان وزیر اعظم تھا پاجامہ پہن کر نہا دھو کر تیار ہو کر پاجامہ سے یہ پہنا تھا کہ اللہ نے حیا کا خاص مادہ عثمان اللہ عنہ کو دیا ہوا ہے تو اس لیے یہ ہمارے خطبوں میں پڑھنے کا کامل کامل حیا ولیمان جامع حیات القرآن امیر امام المتقین عثمان بن عفان رضی اللہ میں خطبہ مجھے بھی یاد ہے کافی اس کو پڑھنا فرق ہو گیا ہے کیونکہ سیدھے مشیر رحمۃ اللہ علیہ کے خطبے کو بہت مقبولیت ملی ہے عام طور پر جو مسئلہ پڑھ جاتے ہیں نا یہ سیدھے مشیر رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے الحمد للہ علی ذات عظیم صفات انہوں نے وہ پستے پہنا کہ جب میں شہید ہو کر گروں گا تو میرا سطر نہ کھل جائے ایک صابر تم نے آئے تم نے کہا کہ فلاں اللہ کی قسم اسی کھڑکی سے مجھے حضور علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ عثمان اگر چاہو تو تمہاری مدد کریں اور چاہو تو آج افطار ہمارے ساتھ کر لینا ہم نے حضور کے ساتھ افطار کرنا قبول کر لیا اس بات کی بشارت تھی والی تھی اور خارجیوں نے اتنا کام کیا ہوا تھا کہ صحابہ اکرام اکابر صحابہ اکرام کی اولادوں اولادیں ان کے مریدی میں شامل تھے کا بیٹا محمد بن بکر جو ہے یہ بڑا مریض عبداللہ بن صبا کا محمد بن بکر تھا عبداللہ بن مسلمان جو تاریخ کھلائی ہے اور جو گروہ اندر داخل ہوا ہے حملہ کرنے کے لیے اس کی قیادت محمد بن بکر کر رہا اور اس نے آ کر عثمان رضی اللہ جیسے گاڑی سے پکڑ کر کے کھینچے اور کہا ہے کہ وہ ایک ایک لفظ استعمال تھا نون این سے لام ناصر ناصر ایک بہت بیوقوف آدمی تھا اس معاشرے میں تو اس لیے اس کی وجہ سے ناصر جو ہے یہ بیوقوف کے لیے بولا جاتا تھا زبان میں ایک عام ہو گیا تھا اور ناصل تو انہوں نے ان سے کہا کہ برخودار اگر تیری جگہ اس وقت تیرا باپ ہوتا موجود تو اس کو تیری یہ حرکت پسند نہ آتی اس بات کے کہنے پر کیونکہ اصلی خارجی نہیں تھا نا یہ تو پرپرنے میں آیا ہوا تھا بس کے سامنے وہ حیا اور وہ تعلق جو باپ کا تھا عثمان اللہ کا تھا تو ساری باتیں واپس گئی یہ پیچھے ہٹ گیا تو ایسی خارجی آگے کیا یہ صحیح خارجی تھی سبحان اللہ اپنے مضمون کی طرف واپس آئے نا جس پر ان کو بیان کرنا چاہتے تھے ہاں، جو حالات بدلتے ہیں حالات کا جو حالات جو بدلتے ہیں وہ حالات کا حوال کا تعلق امال سے ہے احوال کا تعلق امال سے اور اس میں جو روحانی ماہرین ہوتے ہیں اور دو چار کی طرح آپ کو بتا دیں گے فلاں مصیبت فلاں تکلیف فلاں حالات کا بدلنا یہ فلاں ملک سے ہوا ہوا ہے جس پر ڈش آ گئی بارشیں بند ہوئی تو پھر آپ نے سے سنا کہ ہیپاٹائٹس بی کی بیماری کے نازل ہونے کے بعد پھر بارش شروع ہوئی ہیپاٹائٹس بی نازل ہو گئی پھر کیبل کے آنے کے بعد بارشیں بند ہوئی میں کہتا پتہ نہیں اب کیا ہوگا پھر وہ گرا کے سنا کہ ہیپاٹائٹس سی کے نازل ہونے کے بعد پھر گیا تو بارش شروع اتنا آپ کو بتا سکتے دو اور دو چار کتنا اس عمل کا کیا نتیجہ اس عمل کا کیا اثر اور اس عمل کی جو ہے تو کیا صورت حال ٹھیک ہے تو لہذا نبی ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ امال کو درست کیا جائے تب احوال درست ہوں گے اور مادی لوگوں کی ترتیب یہ ہے کہ احوال کا احوال جو ہے وہ مادی اسباب کے ساتھ مادی اسباب کو لیا جائے اور دونوں کا خوب ٹکراؤ آتا ہے اور جب ٹکراؤ میں اللہ تبارک و تعالیٰ امال کی ترتیب کو کامیاب کرتا ہے تو تب یقین بنتا ہے اور اس کے لیے جمنا ہوتا ہے ان قادر رب اللہ سے مستقام جو فرمایا گیا ہے جمنا ہوتا ہے جمع بغیر تو حالات میں جمع بغیر تو نتائج حاصل نہیں ہوتے ہیں خندق کی جو جنگ ہے نا خندق کی اس میں اتنے سخت حالات آئے ہیں قرآن پاک کیا نے کہا ہے لاغت الفارو بلاغ القروب الحناجرہ تزن بلّہ ضنون منالک عبد المومن ظلم شکیجہ وہ ذکل الماسکون اللہ ذکل مغرب ماں واد اللہ و رسول اللہ اللہ آگے کیسے آئے تھی سر سر معاذ اللہ و رسول اللہ اللہ جو ہے تو اور ما یہ دورا یرون اللہ فرارا ولو خطر ملقار ثم صلی اللہ علیہ مطلب الہ کثیرہ سبحان اللہ ایسی مندر کشی ہے تو وہ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آنکھ والا تیرے جو جو بن کر تماشا دیکھتے تو آپ کو اتنا حسین مال ہے جان ایسے حالات آ گئے کہ آنکھیں پتھرا گئیں کلیجے منہ کو آنے لگتا ہے جب بہت سخت پریشانی تکلیف میں ہوتا ہے اور حادثہ کیا ہو خدا خاصہ جوان بیٹا حادثہ کیا ہوا مر رہا ہو اور آدمی پاس کھڑا ہو تو اس آپ پانی کا گھونٹ دیں تو پانی کا گھونٹ اندر کریں تو گرتا ہے اتنا اس کے اندر سے باہر کو آ رہی ہوتی ہماری یہاں پر ایک دفعہ مجھے میں گزر رہا ہوں ادھر سے یہ نئے مکانات سے نکالے جگہ ہیں یہاں پر لوگ کھڑے میں نے کہا کیا بات ہے میں نے کہا ضیاء الرحمان کے بیٹے کا حادثہ ہو گیا انیس سال کا لڑکا تھا اور دسویں کی کلاس میں پڑھ رہا تھا اس کا حادثہ ہو گیا تیس سال سے میں نے کہا یہ حالت ہمارا دوست ہے میں بھی اندر ہو گیا لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اتنے میں اس کی لاش لائیں گے اسپتال تو وہ پنجرا دھر کی اس کی جو قدر اور بیٹھے رہتا ہوں کلاس بھی تھا